حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مومن سے لڑائی لڑنا کفر اور اس کو گالی دینا فسق ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اٹھارہ